عطی اللہ الرسول اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو یہ اطیع امر کا سیوا ہے اور امر جو ہے یہ وجوب اور فرضیت کے لیے استعمال ہوتا ہے امر کا سیرا ہے جس کا میں نے اطاعت کرو اور امر کا سیرا فرضیت اور وجوب کے لیے ہوتا ہے لہذا اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ایک شروی فریضہ ہے اور جو شخص اللہ تعالی اور اس کے رسول کی ہدایت سے پہلو سے ہی برتے گا یا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے گا وہ دنیا میں بہت سے فتنوں اور قیامت کے دن عذاب علیم کا مستحق ہوگا اللہ پاک کا فرمان ہے فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب احمد کہ جو لوگ میرے رسول کے کسی ایک امر کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے دنیا میں فتنے سے اور قیامت کے دن دردناک عذاب سے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی امر کی مخالفت یا کسی بھی امر کی نافرمانی اختیار کر لینے سے یہ عذاب لاحق ہو سکتا ہے کہ وہ انسان دنیا کے اندر کتنوں میں گرفتار کر دیا جائے اور کل جب قیامت قائم ہوگی تو دردناک عذاب میں جھونک دیا جائے تو ان دلائل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا فرض ہے اطاعت رسول یہ دو لفظ ہیں ایک اطاعت اور ایک رسول دونوں کی تھوڑی سی ایک لفظی وضاحت ضروری ہے تاکہ اطاعت رسول کی حقیقت واضح ہو جائے اطاعت ایک لفظ ہے جس کا مادہ تو ہے توڑ اور توڑ کا معنی خوشی دل کی خوشی دل کی رضا دل کی رغبت اور دل کی پسند یہ تمام معنی لفظ کے عربی لغت میں موجود ہیں جب لفظ ادارے استعمال ہوگا تو اس کا معنی ایسی پیروی ایسی اتباع جس میں پوری خوشی شامل ہو پوری ایک جستجو شوق اور لگن رضا اور چاہت شامل ہو تو صاحب ایک ایسا فریضہ ہے جو مکمل خوشی چاہتا ہے اطاعت کرنے والا پوری خوشی کے ساتھ ایک محبت اور چاہت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے اگر مجبوراً کر رہا ہے یہ بظاہر حفاظت تو کر رہا ہے لیکن دل میں ناراضگی اور ناپسندیدگی کے جذبات ہیں ایسے شخص کی حفاظت قابل قبول نہیں صرف وہ حفایت قابل قبول ہے جس میں اطاعت کرنے والا پورے دل کی خوشی اور چاہت کے ساتھ امام الانبیاء کی اطاعت کرے یہ لفظ اطاعت لفظ رسول اس سے کیا مراد رسول سے مراد ایک ایسی شخصیت جو اللہ تعالی اور اس کے بندوں کے درمیان ایک رابطہ ہے رابطہ رابط بین اللہ تعالی و بین خل ہی اللہ تعالی اور بندوں کے درمیان ایک رابط بلفاظ دیگر اللہ تعالی کے ساتھ بندوں کو ملانے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کو جوڑنے والا اللہ تعالیٰ تک بندوں کو پہنچانے والا رسول ایک ایسی شخصیت جو اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتی ملاتی ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچاتی تو یہ آپ کا جملہ جو موضوع اطاعت رسول اب اس کا پورا معنی یہ ہوگا کہ بڑی خوشی کے جذبات کے ساتھ بڑی مسرت کے ساتھ اور بڑی چاہت کے ساتھ اس شخصیت کی پیروی کرنا جو شخصیت بندوں کو اللہ تعالی کے ساتھ جوڑتی ہے جو شخصیت بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاتی یہ ہے اطاعت رسول کا معنی اس معنی کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ عمل صرف رسول کے ذریعے ممکن ہے اور کوئی ایسی شخصیت نہیں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان رابطہ قرار پائی ہو اللہ تعالیٰ نے یہ رابطہ ایک ہی شخصیت کو قرار دیا ہے جن کا نام ہے نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا اگر اس شخصیت کا دامن چھوٹ جاتا ہے اگر آپ جس کے چاہے دامن کو تھام اللہ تعالی کے ساتھ رابطہ قائم نہیں ہو سکتا یہ رابط ایک ہی شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول فرد اللہ تعالی نے وسیغ امر اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ایک لفظ اور ہے اور وہ ہے اتباع اتباع اور اطاعت یہ دو لفظ ہیں اطاعت کا معنی آپ نے سن لیجیے اتباع کا معنی بھی سن لیجیے اطاعت اور اتباع میں ایک فرق آپ پہچان لیجئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان فرامین کو تسلیم کرنا قبول کرنا یہ اطاعت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمل ہیں جو آپ کی سنتیں ہیں جو آپ کے طریقے ہیں انہیں اپنانا یہ فرض یہ یہ اتباع ہے تو آپ کے فرمان کی پیروی اطاعت ہے اور آپ کے عمل کی پیروی اتباع ہے اطاعت بھی فرض ہے اتباع بھی فرض اتبع ما انزل الیکم بے اتباع کرو بصیرہ امر امر کے سیدھے کے ساتھ اطاعت بھی امر کے سیزے کے ساتھ اتباع بھی امر کے سیزے کے ساتھ جس کا معنی اطاعت بھی فرض ہے اور اتباع بھی فرض ہے آپ کے فرامین کو ماننا بھی فرض ہے اور آپ کے جو اعمال مبارکہ آپ کی سنت ہے انہیں قبول کرنا بھی فرض ہے اور اتباع جو ہے یہ مکمل پیروی اختیار کرنے کا نام ہے مکمل پیروی دان اس پیر بھی نہیں لفظ اجتماع جو ہے جو اس کا ایک لغوی استعمال ہے لغوی معنی ہے وہ مکمل پیروی کا نام خصلت یہود نہ ہو افت میں انہوں نے بڑھ کر کتاب پتہ فرون میں بڑھ کہ کچھ چیزوں کو مان لو کچھ کو نہ مانو اگر ایسی پیروی ہے تو یہ پیروی قابل قبول نہیں آپ سر وسلم کی پوری پیروی کرنا یہ اتباع کی حقیقت جس کو قرآن نے ایک مقام پر یوں بیان کیا کہ کہ یار الذین امرد بلو کے سلم میں کاف تھا ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جائے اپنے عقیدے کے ساتھ اپنے عمل کے ساتھ شکل و صورت کے ساتھ اپنے لباس کے ساتھ اپنی تجارت کے ساتھ پورے جو پورے اسلام میں داخل ہو یہ مکمل طور پہ اسلام کا داخلہ یہ حقیقت اتفاق تو اطاعت میں خوشی کا معنی ہے اور اجتماع میں کاملیت کا معنی تو پورے دین کی پیروی فرض ہے دل کی خوشی کے ساتھ اور دل کے سرور کے ساتھ یہ نہیں کہ پیروی تو کر رہے مگر دل میں اکڑا ہے مجبوری ہے ناپسندیدگی ہے فلاح و ربی کا لا نے جو انہیں ہٹتا شجر ہٹ کے سیما بھائی نہ آپ کہہ دیجیے پھر رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام تنازعات میں اختلافات میں آپ کو حاکم نہیں مانتے اور حاکم تو مان لیں لیکن فیصلہ کسی اور سے کروائے پھر بھی مومن نہیں ہو سکتے اور حاکم تو مان لیں فیصلہ بھی آپ سے کروائیں مگر اس فیصلے کو قبول نہ کریں پھر بھی مومن ہو سکتا اور حاکم تو مان لیں فیصلہ بھی آپ سے کروائیں اور اس کو قبول بھی کر لیں مگر دل میں کچھ تنگی ہے کچھ خلجان ہے کچھ شک و شبہ ہے کوئی ناراضگی کے جذبات ہیں پھر بھی مومن نہیں ہو سکتی سلیم تسلیم آ حقیقی مومن وہ ہے جو آپ کو حاکم مانے فیصلہ آپ سے کروائے وہ فیصلہ قبول کرے پورے انشراح صدر کے ساتھ اور پوری خوشی کے ساتھ یہ اطاعت کوئی ناراضگی کا پہلو نہ وہ لوگ بڑی شدید ترین وحید کے مستحد ہوں گے جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے کسی فیصلے کو سن کر ناراضگی کے جذبات یا ناخوشی کے جذبات اپنے اندر پیدا کریں امام اوزائی رحمہ اللہ بہت بڑے اور فقیر تھے شام سے ان کا تعلق تھا امام مالک کے استاد تھے امام دار الحجرا امام مالک کے استاد تھے ان کا ایک قول ہے کہ من علامت عہد البدع اذا حدثته ہو گئے حدیث خلاف بدرت ہی اب قدر حدیث ایک بدرتی انسان کی علامت یہ ہے کہ اسے کوئی حدیث سناؤ اور وہ حدیث اس کے عمل کے خلاف ہو اس کی برادری یا قوم کے رواج کے خلاف اس کے بعد دادا کی تعلیم کے خلاف وہ کیا کرے گا وہ اپنے عمل کو اپنی برادری کے عمل کو اپنے خاندان کے عمل کو اپنے باپ دادا کے عمل کو نہیں چھوڑے گا بلکہ اپنے دل میں حدیث کا بغض اور حدیث کی ناراضگی اپنے دل میں بٹھا لے ایسا انسان دنیا اور آخرت میں شدید ترین وعیدوں کا مسئلہ ہے ندی میں یو خالف ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے بچنا چاہیے جو لوگ میرے حمید کے کسی ایک امر کی مخالفت کرتے ہیں یوسیم ہم فتنا اور یوسیم ہم عذاب علی کہ وہ دنیا میں کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے اور قیامت کے دن دردناک عذاب تو ہے یہ دو سزائیں ہیں دنیا کا فتنہ اور آخر کا دردناک عذاب کس شخص کے لیے جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے کسی امر کی مخالفت کرتی اس امر کی تعین نہیں ہے کون سا امر کسی بھی امر کی مثلا طریقہ نماز میں مخالفت کرتے ہیں طریقہ حج میں مخالفت کرتے ہیں روزے کے کسی مسئلے میں مخالفت کرتے کاروباری امور میں مخالفت کرتے الغرض کسی امر میں آپ کی مخالفت کرے یہ دو سزائیں اس پر قائم دنیا کا فتنہ اور آخرت کا دردناک کا تھا دنیا کا فتنہ کیا ہے دنیا کا فتنہ یہ دنیا کے نقصان ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کسی عزیز کو چھین لے اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں خسارہ پیدا کر دے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی دائنی مرض میں مبتلا کر دے یہ دنیا کے فتنے جناب بیٹا فوت ہو گیا بیٹی فوت ہو گئی کاروبار میں نقصان ہو گیا اور یہ فتنے چھوٹے ہیں ایک بڑا فتنہ بھی اور وہ ہے دین کا نقصان کہ اللہ تعالیٰ دین ہی چھین لے ستکون فتن کس میں رفیع ہے تو میں نے وہ سی کافی یم مصیفوں میں اور یس میں ہو کافی یہ بھی اور دین ہو رہا بھی میں دنیا اللہ کے پیارے جلندر کا فرمان ہے فتنے ہوں گے ان فتنوں میں صورتحال یہ ہوگی کہ ایک انسان صبح کو مومن ہے شام کو کافر شام کو مومن ہے صبح کو کافی یہ بھی اور دین ہو اپنے دین کو بیچ دے گا میں میرا دنیا دنیا کے معمولی مفاد کے ساتھ دنیا کی کرسی کے ساتھ کسی عہدے کے ساتھ اپنے دین کو بیچ دے تو اللہ رب العزت بندے کا دین ہی چھین لے یہ بڑا فتر باقی یہ آل و عیال کا فتنہ کاروبار کا فتنہ یہ چھوٹے فتنے اللہ تعالیٰ کسی کا دین ہی چھین لے اور اس کو دین کی دولت سے محروم کر دے یہ بڑا فطر ہے اور کوئی بھی فطرت مسلط ہو سکتا ہے اس بات پر کس گناہ پر فل یو خال امر اللہ کے پیارے پہ کے کسی ایک امر کی مخالفت وہ امر کوئی بھی ہو سکتا اگر آپ کی نماز کا طریقہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی نماز سے مختلف ہے یہ مخالفت ہے سمجھ لو کہ فتنہ دنیا میں لاحق ہو سکتا ہے ورنہ قیامت کا دردناک عذاب تو ہے ہی اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں فتنے میں نہ ڈالے دنیا کے فتنے میں مبتلا نہ کرے یہ زیادہ خطرناک ہے یہ اللہ کی ڈھیل ہے اور ڈھیل دینا اور ڈھیل کے بعد پکڑنا بڑا ہولناک معاملہ ہو وہ املیل الحمد نہیں مزید ہم ڈھیل دیتے ہیں اس لیے نہیں کہ یہ ڈھیل دینا ہماری رحمت کی بنا پر ہے بلکہ یہ ڈھیل دینا یہ ازداد ہو اسما تاکہ زندگی اور لمبی ہو اور گناہ اور بڑھ جائے قیامت کا بوال اور بڑھ جائے اگر فوری پکڑ لے زندگی کا خاتمہ ہو جائے یہ ایک فتنہ ہے لیکن اگر ڈھیل دیں دس سال اور بیس سال اور تو گناہ اور بڑھیں گے فتنے اور بڑھیں گے اور پھر نتیجن جو آخرت کا دردناک عذاب ہے اس میں اور اضافہ ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پورے انشراح کے ساتھ فرض کوئی شخص آپ کی اطاعت کے تعلق سے کسی قسم کا انتباس یا کوئی طبیعت کی پریشانی یا ناراضگی اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا اگر وہ پیدا کرے گا تو قرآن نے اس کو حقیقی مومن تسلیم نہیں جو آئے گریما آپ نے سنی اس میں ایک دنیاوی معاملہ سامنے تھا فلاح ورم دے کر لاف میں جو ادھر ہتہ جو ہٹ کے وہ کافی مشہور میں اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مانے آیت کریمہ کے نازل ہونے کا ایک قصہ ہے ایک واقعہ ہے قصہ یہ ہے کہ زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی پھوپھی صفیہ کے بیٹے ان کا اختلاف ہو گیا ایک شخص کے ساتھ دونوں کا باغ تھا ایک باغ ایک باغ زبیر کا ایک اس شخص کا اور دونوں کے باغ کو ایک ہی نالی کا پانی سیراب کرتا تھا اختلاف یہ ہوا کہ پہلے پانی کس کے باغ کس کے باغ کو سیراب کرے زبیر ابن عوام کا واپس یہ تھا کہ پہلے میرا باپ سیراب ہونا چاہیے اور دوسرے شخص کا موقف یہ تھا کہ پہلے میرا باپ سیراب ہونا چاہیے یہ قضیہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے دربار میں پیش ہو آپ کی عدالت میں پیش آپ نے فرمایا کہ ہم محلے بقوق کا جائزہ لیں دونوں کا باغ دیکھیں گے اور پانی کی نالی دیکھیں گے پھر فیصلہ کریں جب آپ نے دونوں کا باغ دیکھا اور وہ پانی کی نالی جس میں پانی بہ رہا تھا وہ دیکھا تو ترتیب ایسی تھی کہ پہلے زبیر کا باغ اور پھر اس دوسرے شخص کا تو پھر اس ترتیب کی روح سے پہلے زبیر کا باغ شراب ہونا چاہیے آپ نے فیصلہ صادر فرما دیا اس کے یا زبیر اے زبیر پہلے آپ اپنا باغ سیراب کریں اپنے باغ کو پانی دیں سمتروں کی مائیں لے جا رہے اور پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دیں اللہ کے نبی کا فیصلہ دونوں کے لیے خیر و برکت آپ کے اس فیصلے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دونوں کے بعد سیراب ہوں گے اس شخص نے جلد بازی میں ایک جملہ کہہ دیا کہ انکان ابن امک ابن امت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زبیر کے حق میں فیصلہ اس لیے دیا کہ وہ آپ کی پوبھی کا بیٹا ہے نبی علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا لیکن آپ خاموش رہے اللہ تعالی خاموش نہ رہا وہی اتاری فلاح و حتہ یو حق کے منہ کا فیما شاہجہ بھائی نہ رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے تنازعات میں اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم نہیں مان لیتے اور آپ کا فیصلہ قبول نہیں کر لیتے اور آپ کا فیصلہ اس طرح قبول نہیں کر لیتے کہ کوئی کھٹک محسوس نہ ہو کوئی تنگی کوئی خرجان کوئی تردد کوئی تعمل کوئی شک و شبہ بالکل نہ ہو اور پورے خصرت قلبی کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ آپ کے فیصلے کو قبول کر اگر ایسا نہیں ہے تو یہ مومن نہیں ہو سکتا اب مقام غور ہے وہاں قضیہ کیا تھا قضیہ پانی کی ایک نالی تنازعہ کیا تھا پانی کی ایک نالی جس نالی نے ایک باغ کو سیراب کر رہا تھا یہ قضیہ تھا یہ تنازعہ تھا اس تنازع میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے فیصلہ صادر فرما دیا مگر اس شخص نے اس کو قبول نہ کیا ہو سکتا قبول کر لیا ہو لیکن یہ جملہ ساتھ ادا کر دیا کہ آپ نے زبیر کے حق میں فیصلہ اس لیے کیا تو آپ کا رشتے دار آپ کی بوبھی کا بیٹا ہے یہ جملہ ساتھ کہہ جو کہ ناپسندیدگی کا اظہار تھا معاملہ دنیا کا ہے پانی کی ایک نالی کا بس اس معاملے میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے فیصلے کو سن کر یہ جملہ کہنے والا کتنی بڑی کا مستحق بنا کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے جب تک شرح صدر کے ساتھ میرے پیارے پیغمبر کے فیصلے کو قبول نہیں اگر وہ قبول کر لیتا تو پانی دونوں کے پاس کو سیراب کر دونوں کے لیے راہ تھی آفیت تھی مگر صرف تھوڑا سا معاملہ پہلے اور بعد کا تھا تقریب اور تاخیر کا تھا کسی کو برداشت نہ کر سکے یہ جملہ کہتے تو بھائیوں خالص دنیا کا معاملہ اور کوئی بڑا معاملہ نہیں بس پانی کی ایک نالی کا معاملہ اور نبی اسلام کے فیصلے کو شر صدر سے قبول نہ کرنے والا اس کا کیا انجام قرار پایا یہ مومن نہیں ہو سکتا کہ پورا دین جو اللہ کے پیارے پیغمبر عمر نے دیا جس میں نماز روزہ حج و زکات عقیدہ توحید اور سارے عمور شریعت ہیں ان امور میں اللہ کے پیارے پہ ہم کے فیصلے کو نہ ماننے والا یہ مان تو لے مگر دل میں کھٹک محسوس کرے خلجان محسوس کرے وہ کتنی شدید وعید کا مسئلہ وہ تو پانی کا معاملہ ہے اور دنیا کا معاملہ یہ دین کا معاملہ شریعت کا معاملہ ایک ایسا معاملہ جس سے جنت اور جہنم کا سودا ہو ان امور میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے فیصلے کو نہ ماننے والا یہ فیصلہ مان تو لے مگر دل میں تردد ہو دل میں خرجان ہو شک و شبہ ہو اس کا ایمان کا کیا ٹھکان ہے اس کے ایمان کا کیا عالم ہے اس کا ایمان قابل قبول ہوگا یہ نالی کا پانی اس سے دنیا کا ایک باغ سیراب ہونا تھا مگر یہ نماز کے مسائل روزے کے مسائل حج و زکوٰۃ کے مسائل عقیدے کے مسائل یہ سارے امور وہ ہیں جن سے انسان اللہ تعالیٰ سے جنت کا سودا کرے یہ دنیا کا باغ ہے اور ان اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آخر کے باغ عطا فرمائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور جنت کتنا قیمتی سودا ہے کتنا ہے سو مودی اور سعود دن پھر جنت خیر اندر دنیا میں معافی ہے جنت کی ایک بالش پوری دنیا سے قیمتی ہے ایک بالش اتنا لگا پوری دنیا سے قیمتی پھر یہ کھیل تماشا ہے کیا کہ جو چاہے کرتے ہم آپ کی طلب جنت اور جنت کی قیمت آپ نے دیکھی کہ دنیا کا دو کوڑی کا سامان قیمت ادا کیے بغیر آپ کو نہیں ملتا تو کھیل تو نہیں یہ تو جنت جس کی حقیقت کیا ہے اگر یہ پوری زمین آپ کو دل جائے پوری زمین یہ ساری پراپرٹی ساری حکومتیں ممالک اور زمین کے خزانے چاندی سونا پیٹرول کھیتی باڑی پھل بہات سب آپ کو دے اور یہ سب آپ بیچ دیں سودا کرتے تو کتنے پیسے آپ کے ہاتھ آئے کتنا سرمایہ آپ کے ہاتھ آئے یہ سارا سرمایہ اللہ تعالیٰ کو دے دوں یا اللہ اس سارے سرمایہ کے عمل ایک بارش جنت کی زمین ادا فرما دی یہ سارا سرمایہ ایک بارش جنت کی زمین کا عوض اور بول نہیں بن سکتا تو پھر جنت کا حصول ان تماشوں سے ممکن ہے جو آپ نے شروع کر رکھے اپنی خواہشات قوم برادری کی باتیں باپ دادا کی باتیں پیرو پرشن کی باتیں اتنا قیمتی سودا یہ سارا سودا ایک ہی شخصیت کے ذریعے ممکن ہے اور وہ محمد الرسود اللہ جن کی اطاعت کی جائے کیسے پوری خوشی اور اشراہ صدر کے ساتھ اسد قلبی کے ساتھ کیسے مکمل اتباع اتباع مکمل اس میں کوئی نفس نہ ہو ان ہلو سل میں کافا اسلام میں پورے داخل اتنا قیمتی سودا اتنی مہنگی دولت ذاتی خواہشات سے حاصل ہو سکتی اتنی مہنگی دولت قوم برادری کی خواہشات سے حاصل ہو سکتی لئی سب امانی یہ گم جنت کا داخلہ تمہاری پسند اور تمہاری خواہشات پر نہیں ہے اس کے لیے برہان چاہیے دلیل ضابطہ رسول اور وہ برہان محمد الرسول اللہ علیہ وسلم تو اتنا قیمتی سودا اتنے سستے داموں ممکن ہی نہیں جناب نے باپ داد دیا کہ رسموں کو نہیں چھوڑ سکتا قوم برادری کو نہیں چھوڑ سکتے تو پھر جنت میں نہیں مل سکتی کوئی جنت کوئی سستا اور گھٹیا سودا نہیں ہے بلا نصیب ہوا خیر میں دنیا معافی ہے جنت کی ایک ہور اس کے سر کا دوپٹہ پوری دنیا سے قیمتی تو قیمت ادا کر سکتے ہو کل قیامت قائم ہوگی اٹھا بے اشقا عہد ارد ایک شخص کو لایا جائے گا پورے میدان محشر سے تلاش کر کے سارے اولین و آخرین موجود ہوں گے ان سب کے بیچ میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا وہ کیا ہوگا اشقا عدل ارد ہوگا تمام اولین و آخرین میں سب سے زیادہ غریب فقیر مریض ترس کھائے جانے کے ساتھ اب تصور کر لیں وہ کیسا ہو تمام اب مریض آخرین میں سب سے زیادہ حقیر ہوگا چھوٹا ہوگا جس کی پوری عمر صدموں سے دو چار ہو پریشانیوں سے گھری ہو کلفتیں ہو مصیبتیں ہوں تصور کر لیں وہ انسان کیسا ہو بعض اوقات افریقہ کے جو قہد زدہ علاقے ہیں ان کے لوگوں کی تصویریں دیکھتے وہ ہڈیوں کا پنجرا بنے ہوتے ایک ایک پسلی ان کی گنی جا سکتی بستر پہ پڑے ہیں کوئی ان کو ہوش و حواس نہیں ایک تحرک کے قابل نہیں تو وہ شخص کیسا ہوگا جو سارے ابئی آخرین میں سب سے بڑا مصیبت زدہ ہوگا تکلیف زدہ ہو کیسا ہو سارے فریم آخرین یہ منظر دیکھ رہے اس شخص کو لا کر کیا کیا جائے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے میری جنت کی جھلک دکھاؤ صرف جنت میں جھانک کر آج فرشتے قریب بھیجیں اور جنت میں اس کو ایک جھانکا دیا جھانکے پھر پیچھے لے اس سے پوچھا جائے گا ہر سکھ کا دن تک دن کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی کوئی مصیبت کوئی رنج کوئی صدمہ کوئی فطر کوئی پھوک افلاس کوئی فاقہ تم نے دیکھا کوئی بیماری تم نے دیکھی کہے گا کہ ماں سوکھ تو سچ میں تو جانتا ہی نہیں تکلیف کس چیز کا نام ہے جنت اللہ تعالیٰ کی لازوال نعمت ایک جھلک دیکھی دنیا کے سننے بھول گیا دنیا کے دکھ بھول گیا درد بھول گیا یہ جنت تو اس کی طلب میں سنجیدگی لاؤ جو معیار آپ نے بنا رکھے ہیں اللہ کے نزدیک کوئی معیار قابل قبول نہیں باپ دادا اللہ نے کہاں فرمایا باپ دادا کی پیروی کرو قوم برادری اللہ پاک نے کہاں فرمایا قوم برادری کی پیروی کرو خاندان کی پیروی کرو کوئی دنیا کا امام کو پیر و مرشد اللہ پاک نے کہاں فرمایا کہ فلاں پیر کی اطاعت کر لو فلاں مرشد کی اطاعت کر لو شروع سے آخر تک قرآن ایک حساب دے رہا ہے اللہ وفی الرسول اصی اللہ وفی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تو معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے جنت کی طلب فلن انفاب الماری لا تخوا تمہاری یہ چمڑی جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی اس سے بچاؤ ضروری اصل کامیابی یہی تھوڑا زہد عن النار مدخل الجنہ فقط فاس جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کا داخلہ عطا کر دیا جائے وہ کامیاب ان یعنی قرآن کی لسٹ میں کامیاب کون ہے نجاح پانے والا کون ہے فلاح پانے والا کون ہے جس کو جہنم سے بچا کر جنت کا داخلہ عطا کر دیا جائے یہ کامیابی تو معمولی نہیں معمولی نہیں اس کے لیے بڑی محنت جستجو اور سچی طلب کی ضرورت جس کا محور اور احساس امام الانبیاء محمد الرسود اللہ تو اسی بخاری کی حدیث ہے آپ نے ارشاد میں کل امتی جب خلون جنت اللہ من علامت میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی پوری امت سوائے اس شخص کے جس نے خود انکار کر دیا صحابہ بڑا متعجب ہوئے کہ جنت کے داخلے سے بھلا کون انکار کر ہے اللہ کے پیارے پیغمبر سے پوچھا تو میں با یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم جنت کے داخلے سے انکار کون کر ہے تو آپ نے کیا فرمایا من اطاعنی داخل الجنت ومن اصانی فقط ابا غور کرو جس نے میری اطاعت کی وہی اطاعت خوشی کے ساتھ شرے صدر کے ساتھ آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں ایک راستے پر گامزن وہ راستہ جنت کی شارے ہے جنت کا راستہ طریق مستقیم سراط مستقیم اس راہ پر چل رہا ہوں سیدھا راستہ اسے دین اسلام نے سیدھا راستہ قرار دیا ہے اس میں کوئی بل یا پیچ و تاب نہیں سیدھا راستہ ہی قریب ترین ہوتا ہے سیدھا راستہ یہ مسجد ہے اور یہ دروازہ ہے سیدھا راستہ سیدھا خط کھینچ لیں وہی قریبی راستہ آپ خط کو ٹیڑھا کر دیں پہلے یہاں لے جائیں پھر وہاں لے جائیں یہ گھوم کر ہے نا یہ راستہ دور ہو جائے اور یہ بات معلوم ہے کہ سیدھا راستہ ایک ہی ہوتا دو نقطوں کو جو خط سیدھا ملاتا ہے وہ خط ایک ہی ہوتا ہے وہ دو تین خط نہیں ہوتی وہ راستہ ایک ہی ہوتا سرات المستقیم یا اللہ سرات مستقیم کی ہدایت دے دے سرات مستقیم ایک ہی راستے کا تھا دو تین راستے نہیں کیونکہ سیدھا راستہ ایک ہی ہوتا آپ دو نقطے بنا لیں ان دو نقطوں کو ایک خط سے ملائیں وہ ایک ہی ہوگا دو تین نہیں ہوں ایک نقطہ دنیا کا دوسرا جنت ان دو نقطوں کے بعد یہ جس مستقیم کہ امام الانبیاء نے دیا جس پر آپ چل رہے وہ شارٹ کٹ ہے باقی آپ جس راستے پر چلو گے وہ گھوم وہ گھومتا جائے گا آپ کو گھماتا جائے گا اور اصل نقطے سے دور کرتا جائے گا تو فرمایا کہ میں ایک راستے پر چل رہا ہوں جو شخص اسی راستے پر چلتے ہوئے میرے پیچھے آتا گیا میرے پیچھے پیچھے آتا گیا اسی راہ پر چلتے تو وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا کیونکہ جنت میں پہلے میں داخل ہوں اور آپ کے بعد آپ کی امت انا اول میں یقر و بابل اجلنا انا اول میں یقر اجلنا جنت کے دروازے کو سب سے پہلے دستک میں دوں گا جنت کا داخلہ سب سے پہلے مجھے حاصل ہو باقی رہا میری امت نہ آخری السابقون خون ہم زمانے کے اعتبار سے آخری امت ہے لیکن جنت کے داخلے کے اعتبار سے سب سے آگے ہو تو کہ میں ایک راستے پر چل رہا ہوں کہ اس راستے پر چلتے چلتے میرے پیچھے آتا جائے گا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہو اور جس شخص نے اپنے آپ کو دائیں بائیں پھیر لیا بائیں طرف نکل گیا بائیں طرف نکل گیا اور چلتا ہی گیا فقط ابا اس نے گویا خود جنت کا راستہ چھوڑ کے جنت کے داخلے سے انکار کر دیا راستہ اس نے خود چھوڑا ہماری پیروی کرتا رہتا ہمارے پیچھے آتا رہتا جنت میں ساتھ داخل ہوتا مگر وہ دائیں بائیں خود گھوم گیا اس نے خود وہ راستہ چھوڑا ہے وہ وہ خود جنت میں داخلے سے انکار کرے امام الانبیاء کی ہدایت جس شخص کو نصیب ہو جائے حاصل ہو جائے ادھر حقیقت دنیا کی سب سے عظیم الشان نعمت پر قائم ہوگی کیونکہ اس کا عوض جنت اور کوئی چیز جنت کسی دوسری چیز کا عوض نہیں باپ دادا کی پیروی جنت کی قیمت نہیں آبا اجداد کی پیروی قوم برادری کی پیروی جنت کی قیمت نہیں ہے اللہ تعالی نے پوری کائنات کے لیے سیمپل اور نمونہ کسے بنایا لکھستان نے رکھو فی رسول اللہ ہے اس وقت تمہارے لیے نمونہ آئیڈیل اور مثال محمد الرسول اللہ علیہ وسلم تلاش کرو کہیں لکھا ہو کہ قوم برادری بھی مثال ہے باپ دادا بھی آئیڈیل ہے کہیں لکھا ہو کسی حاشیے میں ہر کسی مثال اور آئیڈیل صرف ایک ہی شخصیت محمد رسول اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی کرو ان کے پیروکار بن جاؤ اگر تمہیں واقعہ جستجو ہے جنت کی اور طلب ہے صحیح معنی میں آخر کی راستہ یہی امام الانبیاء کی اتباع کا اور پیروی اس سے انحراب اختیار کرو گے تو پھر دنیا کا فتنہ اور آخر کا دردناک عذاب چاہے کسی ایک معاملے میں اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کرو کسی ایک وقت تو مومن کون ہے مومن جو پوری شریعت میں امام الانبیاء کی پیروی اختیار کرتا خلوف سل میں کافا کی تصویر ہے وہ مومن حقیقی مومن حقیقی مومن کون ہے جو پوری خوشی کے ساتھ انشراہ قلب کے ساتھ اور مکمل امام الانبیاء کی پیروی کے منج برسائے وہ حقیقی مومن خوشی کے ساتھ آپ کی پیروی ضروری ہے اور پورے دین میں آپ کی اتباع ضروری ہے یہ دین ملاوٹ کو قبول نہیں کرتا اللہ اللہ دین الخالص اللہ کے لیے دین خالص یہ کیا بات ہے ایک شخص اسٹیج پہ کھڑا ہے نماز کی فضیلت اللہ کے نبی نے یہ فرمایا یہ ثواب یہ ثواب یہ حدیثیں پڑھ ایک چیپٹر ختم ہوا اب جماعت جناب نماز کا طریقہ حدیث غائب امام کی پیر قوم برادری کی پیر یہ اتفاع نہیں ہے نہ یہ عفاق مکمل دین میں داخل ہو فضائل کے ساتھ احکام کے ساتھ معاملات کے ساتھ مکمل داخل ہونا یہ مطلب اس کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں اور اس کے بغیر انسان مستقل فطروں میں گھرا ہوا اللہ تعالیٰ اگر فطروں میں مبتلا کر دے تو اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور اگر نہ کرے تو وہ ڈھیل تاکہ اس کی معصیتیں اور بڑھے گناہ اور بڑھے ایک بڑی شوق اور محبت اور پیار کے ساتھ دل کی خوشی کے ساتھ امام الانبیاء کے پیروکار بن جاؤ جس طرح صاحب ہے گرا کوئی ان کے سامنے انکار کی شکل نہیں فوری پیروی اور مکمل پیروی اور خوشی کے ساتھ پیروی ان کا منج بھی تھا ان کا عقیدہ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے حکم آ گیا اپنے چہرے بیت اللہ کی طرف کر لو نماز ہی میں گھوم گئے یہی بات یہی سر کوئی اعتراض نہیں کہ اعلان کرنے والا ایک شخص خبر واحد تو حجت ہی نہیں یہ بہانے سازی کچھ نہیں رام الانبیاء کی بات سماج سے ٹکرا گئی فوراً قبول کر انصار صحابہ عشاء کی نماز نبی اسلام کے ساتھ مسجد میں ادا کرتے رات کو پردے کی آیتیں نازل ہوگی پردے کی آئے کیا تو اپنے جلابی پکڑ لو اوڑھنی ہے جلالین کی تعریف یہ ہے کہ ان کو سر پہ لٹکاؤ ایسا لٹکاؤ کہ پورا جسم تھک جائے یہ جلالین چہرہ گردن سینا اور پورا جسم جلابیب اوڑھنی اوڑھ لو اوڑھنیوں کے بغیر جلابیب کے بغیر باہر نہیں نکل سکتے حکم رات کو آیا انصار صاحب اپنے گھروں کو گئے اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو بیویوں کو بہنوں کو اکٹھا کیا اور پر نکایتیں سنا دی میرے پروردگار نے حجاب کا حکم دے دی پردے کا حکم دے دی انسار عورتیں پریشان کہ گھر میں اوڑھ دیا نہیں صبح فجر کی نماز ہم نے با جماعت اللہ کے پیارے کے عمر کے ساتھ ادا کرنی ادا کرتے آئے ہیں صبح بھی ادا کرنی لیکن اوڑھنی نہیں اب کیا کیا رات بھر یہ خواتین سوئی نہیں بستروں کی چادریں جو کپڑا میسر آیا ان کو پھاڑ پھاڑ کر اور دیا رات بھر سیدھی رہی حتیٰ کہ فجر کی جب اذان ہوئی ساری انسار عورتیں مسجد کو جا رہی ہیں اور پوری اوڑھیوں میں ڈھکی چھپی جا رہی اللہ کا امر آ کوئی تعطل نہیں کوئی تاخیری حربہ نہیں کوئی ٹالنے کی نیت نہیں فوری اتباع فوری قبول کرو شراب حرام ہوئی با صاحب شراب پی رہے مٹکے توڑ دی جو جام ہاتھ میں تھے وہ گرا دی جو گھونٹ منہ میں تھا اس کی تلنی کر دی یہ نہیں کہ آخری گھونٹ پی لو آخری جام پی لو نہیں یہ بہو ہے اور مکمل ہی مکمل پیر سلو لوگ ہمارے وسلی بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اور صحابہ کرام ہو بہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی نماز کی اتباع کرتے اس طریقے سے نماز ادا کرتے بلکہ بعض صحابہ تو ایسے بھی تھے جو عبادات سے ہٹ کر جو امور عادت ہیں ان میں بھی پیغمبر اسلام کی اطاعت کی کوشش کرتے رضی اللہ مسعود کوشش کرتے بالکل ویسے مسکرائیں جیسے اللہ کے پیغمبر مسکراتے بالکل ویسے اٹھے بیٹھے جیسے اللہ کے پیغمبر اٹھتے بیٹھتے بالکل ویسے چلے جیسے اللہ کے پیغمبر چلتے حالانکہ ان امور میں آپ کی اطاعت فرض نہیں مگر شوق محمد امام الانبیاء سے ایک تشبہ اور مطابقت کا ایک جذبہ ایک دفعہ نبی رسدا ممبر پر کھڑے ہیں اور آپ نے دوران خطبہ مسجد نبی کے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا لو الباب للنساء میری یہ خواہش ہے یہ دروازہ عورتوں کے لیے ہم خاص کر دیں مسجد نبی کے کئی دروازے تھے تاکہ مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہو یہ دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص کر دیں یہ میری خواہش ہے لیکن آپ نے آرڈر جاری نہیں کیا حکم نہیں دیا کیونکہ یہ حکم بعض لیے تکلیف کا باعث ہو سکتا جن کے گھر اس طرف ہے یا اس طرف ہے انہیں پھر گھوم کر مسجد آنا پڑتا حکم نہیں دیا مگر آپ کے صحابی عبداللہ پھر عمر رضی ہوگا نے اس خواہش کو سنا اس دروازے کو کبھی استعمال نہیں کیا اس سے نہ کبھی داخل ہوئے نہ کبھی خارج ہوئے کہ میرے پیارے پیغمبر کی خواہش ہے خواہش تھی جس کو آپ نے نافذ نہیں کیا کہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص ہے کبھی اس کو استعمال نہیں کیا یہ حفاظت فوری حفاظت بخوشی حفاظت ایک شوق اور محبت کے جذبے کے ساتھ حفاظت کوئی ناراضگی نہ ہو کوئی انش... کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ اقرا نہ ہو کسی قسم کا جبر اپنے اوپر محسوس نہ کرے بلکہ پوری خوشی کے ساتھ انشراح صدر کے ساتھ اور پورے دین میں آپ کی اتباع کرے اور آپ کی پیروی کرے یہی نجات کا راستہ اللہ تعالیٰ سے اسی راستے کی استدعا بھی کی جائے اور یہ راستہ طلب بھی کیا جائے کیونکہ نجات کا راستہ یہی ہے جنت کے حصول کا راستہ یہی ہے جہنم کے عذاب سے بچاؤ کا راستہ یہی ہے اور وہ امام الانبیاء کی پیروی اور آپ کی اتباع ورنہ قیامت کا دن ہوگا جب جہنمیوں کو جہنم کی آگ پر سینکا جائے گا الٹ پلٹ کر جیسے آج کوئی شخص گوشت بھونتا ہے ٹکے بھونتا ہے تو اس کو الٹاتا اور پلٹاتا ہے اس طرح جب اٹھایا پلٹایا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے ایک استدعا کریں گے کہ یا اللہ دنیا دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم جا کر تیرے پیغمبر پر کی حفاظت کریں اور یہ جو ہمارے سادات اور برات ہیں ہمارے بڑے جن کے ہم پیروکار بن گئے ان کو ہم چھوڑ دیں ان کا انکار کر دیں اور دنیا کو بتائیں کہ منج حق کیا ہے اور مسئلہ کی حق کیا ہے امام الانبیاء کی پیروی کا اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين